حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پانچ امور کے متعلق نازل ہوا حلال و حرام محکم و متشابہ اور امثال تمام حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال یعنی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو یہ مسابی کے الفاظ ہیں بحقی نے شعب الایمان میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے حلال پر عمل کرو حرام سے اجتناب کرو اور محکم کی اتباع کرو اشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو بیاسی